حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بات یہاں سے شروع کی کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں کیا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ علم یقن شعی ان قبل اللہ تعالی تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا ایک ذرا سی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زبان کی فصاحت کے اعتبار سے ماضی کے لیے جو سیگے استعمال کیے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی حال کی نفی کر رہا ہے اب محمد الرسول اللہ کا ترجمہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ان کی رسالت کا انکار کرتا ہے زبان کا طریقہ یہی ہے بولنے کا طریقہ یہی ہے اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اس ترجمے کو جب سنتے ہیں جیسے کان اللہ اللہ تعالیٰ تھا تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے نہیں تو یہ فضول کی باتیں محض ادب کے نہ جاننے کی باتیں اور اس کی وضاحت یہ بھی عرض کریں کہ زبانیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں اور ایک محاورہ جو آج سے دو سو سال پہلے بولا جاتا تھا اگر اس لفظ اور محاورے کو آج آپ استعمال کرتے ہیں اور اس لفظ کا آج مفہوم غلط لیا جاتا ہے تو اگر اس زمانے میں بات کریں جس زمانے میں اس کا مفہوم یہ تھا تو کوئی بھی غلطی نہیں انگریزوں نے جب پولیس بنائی تھی بر صغیر میں آ کے تو انہوں نے انتخاب کیا ان لوگوں کا جن کا قد چھ فٹ سے زیادہ تھا تو اس وقت جو پولیس والے تھے ان کے لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ تلنگا ہے اب تلنگے کا لفظ جو آج استعمال ہوتا ہے اور جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے تلنگا اس وقت بڑی عزت والا لفظ تھا تلنگے کا لفظ آپ دیکھنا چاہیں تو تذکرت الرشید میں ازما رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ہاں مل جائے گا وہ لفظ کہ کسی نے پوچھا کہ تم نے کسی ایسی آدمی کا قصہ ہے جو بڑا نیک ہو گیا تو اس نے اس سے پوچھا کسی نے کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی کیسے آئی تو وہاں اس آدمی کا متعلق ہے کہ وہ تلنگا تھا یعنی پولیس کا ملازم تھا اور اب دیکھ لو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کی ایک مثال جیسے تقویت الایمان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں ملنے والے تھے کہ مٹی میں مل گئے تو مٹی میں ملنا اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا کسی کو مٹی میں رکھ دینا اور اب مٹی میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل مٹی اس کے ساتھ مل کے مٹی ہو جانا تو اب لوگوں نے اس کو کہنا شروع کیا کہہ رہے بھائی تقویت الایمان میں تو یہ لکھا ہے اللہ کے بندو اس زمانے میں یہی لفظ ہوتے تھے کہ اس آدمی کو قبر میں لٹا دیا اس کو مٹی میں ملائے یعنی یہ کہ تدفین کرائے تو اب اگر کوئی لفظ استعمال کرے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ محاورہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس زمانے کے مطابق محاورہ ٹھیک تھا تو اس لیے بہت مرتبہ الفاظ کی مباحث سے کچھ نہیں بنتا اور بہت مرتبہ جس آدمی نے شر پھیلانا ہو وہ اسی بات کو پکڑ لیتا ہے تو اب کان اللہ کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی یہ ترجمہ ٹھیک ہے لغت کے مطابق ہے لیکن اس کا کوئی یہ مفہوم نکال لے کہ تم کہتے ہو اللہ تھا مطلب ہے کہ تم اللہ کو اب نہیں مانتے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ مفہوم نکالے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے میں قید تھا اور اللہ تعالیٰ اس وقت زمانے کی حدود میں تھا اور اب زمانے کی حدود میں اللہ کو ماننا یہ کفر ہے تو لہٰذا تم ایسے کرتے ہو یہ ساری لفظی مباحثیں شر پھیلانے کے لیے حقیقت میں کچھ نہیں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بیان کر رہے تھے یمن والوں کے سامنے تو یمن سے جو لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی آپ نے کہا ایمان تو بس یمن والوں کا ایمان اور حکمت دین میں بس یہ یمن والو تمہارا حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی اور یہ بات ہو رہی تھی جب آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی تو ایک جگہ ان احادیث میں آتا ہے کہ عمران رضی اللہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس میں آتا ہے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا قرآن میں بھی آیا کہ کان عرش ارشلم اللہ کا عرش پانی پر تھا اب وہ پانی کہاں سے آ گیا پھر ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کا اعلی بادلوں کے سائے میں تھا یہ بادل کہاں سے آ گئے سایہ کیسے بن گیا یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر دیتے تو وہ حتمی اور قطعی ہوتی نہ انہوں نے کی اور کی بھی تھی تو راوی نے سنا نہیں عمران کہتے ہیں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک آدمی نے مجھ سے آ کے کہا کہ جلدی جا تیری اونٹنی رسی توڑا کے بھاگ گئی ہے اور میں چلا کہ اپنی اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے اوکاش میں نہ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لی نہیں ہوا جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں وہ سب ہم تک نہیں پہنچی سب کیا اس کا اکثر حصہ امت میں آئے ہی نہیں آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر ایسے لوگ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو ایک ایک بات کو ایک ایک لفظ کو اور سننے والے اور عمل کرنے والے ہوں ان کو تو ساری باتیں پتا تھی یاد تھی بہت سی یاد تھی ہزاروں لاکھوں یاد ہوں گی لیکن کل آخری حج جو آپ نے کیا ہے سب کا اتفاق اس پہ کہ اس وقت لاکھ سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ تھیں اور ہم تاریخ میں جب جستجو کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام ملتے ہیں حافظ ابن حجر احمد اللہ جیسے آدمی نے لکھا کہ نو ہزار اور دس ہزار کے درمیان درمیان ہمیں نام ملتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن لوگوں کا صرف نام ملتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بس اس کے بعد ایک لفظ نہیں پتا ایک حرف نہیں پتا تو دس ہزار تو وہ نام ملتے ہیں اور ان میں سے کتنے تھے جو مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے اور کتنے دنیا کے کتنے علاقوں میں چلے گئے پوری تاریخ تو کہیں بھی نہیں ملتی تو اتنی تھوڑی باتیں یہ ہم تک پہنچی ہیں اس لیے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق جو کچھ کہا وہ اس کائنات کے آغاز کی بات تھی اور کائنات میں باقی جو تبدیلیاں آئی ہیں اور خاص طور پہ فزکس نے جو تبدیلیاں بتائیں اور سائنٹسٹ جو تھے جس پہ انہیں نوبل پرائز وغیرہ ملتے رہے وہ پچھلی مرتبہ نے عرض کیا تھا وہی ایک مشکل بات تھی جو پچھلی مرتبہ ہو گئی دوسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو شروع کی ہے وہ کہتے ہیں کہ خلق ہے اور خلق میں اور ابدا میں فرق ابدا تو یہ کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اور پھر شروع کرنا یہ پہلے بھی بات ہو چکی اور خلق یہ ہے کہ چیز سے چیز کا بنانا ابدا کائنات میں کہیں پایا ہی نہیں جاتا کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے متعلق آدمی اب تک یہ کہہ سکے کہ یہ چیز جو ہے انسان نے بنائی انسان نے کوئی چیز نہیں بنائی انسان نے ایک مادے کو دوسرے مادے میں تبدیل کیا ہے مثلا مٹی سے لوگ گھر بناتے تھے تو انسان نے کیا کیا کہ اسے اینٹ بنا لی پتھر سے گھر بناتے تھے لوگ تو انسان نے گھر کے پتھروں کو سنبھال کے استعمال کرنا شروع کر دیا لکڑی ہے درخت ہے انسان نے اگا کیا اور اس کے بعد انسان نے اس سے مختلف چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے جس کے متعلق آ جائے کہ یہ چیز انسان نے بنائی ہے اس چیز کی اصل کئی دنیا میں تھی ہی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ چیز سے چیز کو بنا لے یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اور وہ پھر انسان بنا لے مثلا ہم تین چیزیں جانتے ہیں ٹھوس کو جانتے ہیں مایا کو جانتے ہیں اور گیس کو جانتے ہیں ہوا کو جانتے ہیں اب اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ایسی ہو جو انسان بنا لے مثلا آپ فرض کر دیجئے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو مایا کے درمیان یعنی پانی سیال بہنے والی چیزوں کے درمیان اور ہوا کے درمیان ہے کوئی مقام مرتبہ ایسا ہو جو انسان بنا لے انسان کچھ نہیں کر سکتا یہ ابدا جو ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنا شروع کرنا یہ اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اسی لیے وہ بار بار چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے تم کچھ کر کے دکھاؤ تم کوئی بات کرو تم کسی چیز کو پیدا کرو اور یہاں تک کہتا ہے کہ حتیٰ کہ یہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں اس ایک چیز چیز کو دوسری میں تبدیل کرنا یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ جو کھیتیوں میں فصلیں اگتی ہیں یہ تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے اگر ہم چاہیں لو اگر ہم چاہیں تو کوئی فصل زمین پہ نہ ہوئے اور کھیتیاں سب کی سب دبا ہو جائیں پیلی پڑ جائیں زرد پڑ جائیں تمہیں اس میں سے کہانی تو کچھ نہ ملے لوگوں تم کیوں نہیں اس بات پر غور تم کرشرب اس پانی پر کبھی غور کرتے ہو جس پانی کو ہم نے دیا ہے تم اسے پیتے ہو انتم انزلتموہ تم ہو من المزن بادلوں سے تم اسے نازل کرتے ہو ام نام یا ہم نازل کرنے والے ہیں لو اجاجن اگر ہم چاہیں تو اس کائنات میں پانی کو کڑوا کر دیں کون ہے جو ہمیں روک سکتا ہے اور تم بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ باتیں بناتے رہ جاؤ پانی کو تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ہونے کے جو دلائل ہیں نا جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں وہ ان چیزوں پر بھی غور نہیں کرتے اور مصیبت یہ ہے کہ ہم اور چیزوں کی عظمتوں میں جیتے ہیں یہ غور طلب بات ہے اور اللہ کی عظمت میں نہیں جیتے جہاں بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے امت میں یہ کیا فلاں بزرگ نے یہ کیا فلاں بزرگ نے یہ کیا اور کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اللہ کی عظمت کو بیان کریں کہ اللہ نے کیا کیا اس کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے انسان بے خبر ہیں اور مسلمان بے خبر ہیں کوئی شاید مجلس ہو جس میں جا کر کوئی کہہ سکے یا سن سکے کہ تعالیٰ شاہوں نے دیکھو اس کائنات میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں وغیرہ مجلسیں ہمارے اپنے بزرگوں کے تذکروں سے بھرپور ہیں ان کی شخصیات کی عظمت کے بیانات سے بھرپور ہیں مگر اللہ کی جو عظمتیں ہیں اس سے انسان قافل ہے اور گم ہے آپ اندازہ کیجئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے بھی اللہ اگر نہیں ہے تو صرف اس پانی کے نظام کو دیکھو کمال کی چیز ہے اگر خدا اس پانی کو میٹھا کر دیتا جیسے کہ ہم پیتے ہیں تو میٹھا پانی تو چند دن نہیں رہ سکتا اب گھر میں رکھ کے دیکھ لیں کسی لیبارٹری میں کیوں جانا چند دن پانی جگ میں پڑا رہے تو اس کے بو اور ذائقے میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے ہفتہ شاہ شانو نے کمال کیا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز چیز جو پرزرو کرتی ہے نمک ہے اور اللہ نے پانی کے ذخیروں میں نمک ملا دیا سمندروں کے پانی کو کھارا کر دیا خدا کو پتا تھا اس کی مخلوق نے آنا ہے اس نے سمندروں کے پانی کو کھارا کر کے پانی کو محفوظ کر دیا اور ساتھ ہی اس سسٹم میں سورج کو لگا دیا اب سورج ہے وہ کیا کرتا ہے پانی کو تپاتا ہے اور جو بھاری چیز ہے سالٹ نمک وہ نیچے رہ جاتا ہے اور اس میں جو لطیف چیز ہے بخارات وہ اٹھ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اوپر جا کر وہ بادلوں کی صورت میں پھر برستے ہیں تو میٹھا پانی ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ کرنے والا کون ہے اگر اللہ نہیں ہے تو اتنی زبردست یہ منصوبہ بندی اس کائنات کی کس نے کی یہ ایسے ہی تھوڑا ہو گیا اسی لیے وہ کہتا ہے اس پانی پر غور کرو جو تم پیتے ہو دیکھو اگر ہم چاہتے تو اس سارے پانی کو کڑوا کر دیتے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اس سسٹم کو روک دے اور بارشیں برسنا بند ہو جائیں تو پھر کیا ہو پھر پانی کے ذخائر ہمارے پاس ختم ہو جائیں گے یہ ایک انسانی زندگی دشوار ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے جو علامتیں بتائی ہیں اس میں سے یہ فرمایا ہے کہ پانی کا برسنا بند ہو جائے گا اور پانی جب برسے گا بھی تو زمین اپنی اپنی فصلوں کو آدھا کر دے گی یعنی پانی اگر برس بھی جائے گا تو جتنی پچھلے سال فصل ہوئی تھی اس سے آدھی اب ہونی شروع ہو جائے گی تو یہ تعالیٰ شان شاہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ان چیزوں کو اس نے شروع میں پیدا فرما ہے اس کے بعد یہ کائنات چلی ہے اب پانی جیسی نعمت کوئی پیدا کر سکتا ہے کر سکتے ہوتے تو سارے سائنسدان اور سب لوگ مل کے یہ چاند پہ کوئی جا کر پانی بنا لیتے کہیں پانی بنا لیتے کچھ نہیں کر سکتا یہ انسان کے ہونے کے دلائل میں سے ہے کہ تعالیٰ کا نوچائے تو ہوتا ہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا انسان کے عز کا حال یہ دیکھو انسان کا آجز ہو جانا اس پہ غور کرو کہ ابھی تک کوئی دور دور تک آسار نہیں ہے کہ پولوشن فری انڈسٹری قائم کر لیجیے دنیا میں جتنی بیماریاں آ رہی ہیں جو کچھ آ رہا ہے جو اس سائنس نے تباہی ہمیں دی ہے ان تباہیوں میں سے ایک تباہی یہ ہے کہ پولوشن آ گئی اور اس کی وجہ سے انسان ان کے لیے ہوا نہیں رہی جس میں وہ سانس لے سمندروں میں مچھلیوں کے لیے صاف پانی نہیں رہا جہاں وہ تیر سکے جنگلات میں جانوروں کے لیے وہ ماحول نہیں رہا جس سر سبز ماحول میں وہ دو تین صدیاں پہلے جانور رہا کرتے تھے اس کہ ہر طرف پولوشن ہو گیا تو پولوشن فری انڈسٹری قائم ہو جائے گی نہیں ہو سکتی کون سی ایسی دنیا ہوگی جس میں پولوشن نہ ہو زیادہ سے زیادہ کم کر سکتے ہیں ایک گیس سے دوسری گیس میں کنورٹر لگا سکتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہمارے ملک کا تو نہیں لیکن پوری دنیا میں کب عام ہوں گے اور کب لگیں گے جب اس دنیا میں رہنے والے سارے پولوشن کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو کے قبروں میں چلے جائیں گے انسان کا یہ حال ہے ہم دوسری طرف غور نہیں کرتے کہ انسان کے لیے سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں سائنس کر رہی ہے ترقی ہو رہی ہے بالکل ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ تسلیم ہے لیکن وہ کتنی کس قیمت پر ہو رہی ہے اس قیمت پر ہو رہی ہے کہ نہ آپ پانی صاف پی سکتے ہیں نہ آپ صاف ہوا میں سانس لے سکتے ہیں نہ صاف غذا میسر آ سکتی ہے نہ جانور اس کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں نہ انسان اس کے پولوشن کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اتنی بھاری قیمت ادا کر کے پھر ہم سفر طے کر رہے ہیں پھر ہم فاصلے طے کر رہے ہیں پھر ہم پیٹرول کو چلا رہے ہیں پھر ہم گیس کو چلا رہے ہیں تو اس لیے انسان سوچے وہ کر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ واقعہ میں چیلنج کیا ہے بار بار وہ کہتا ہے تم اپنی حالت پر غور کرو ان تم اپنا خالقون تمہارا جو تعلق بنتا ہے اہلیہ سے بیوی سے تو اس کے بعد اس بچے کی پیدائش پر غور کرو تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں اگر ہم نہ پیدا کرنا چاہیں کون ہے جو اس بچے کو وجود میں لائے اس کی تخلیق کرے تو اس لیے ابدا جس چیز کا نام ہے کہ بالکل کوئی چیز نہ ہو اور شروع ہو جائے چیز اللہ نے اپنی اس صفت کا اظہار فرمایا تھا کائنات کی تخلیق سے پہلے اور پھر اللہ نے اس کو تخلیق کیا اور اللہ اسی صفت کا اظہار کرے گا دوبارہ جب انسانوں کو قبروں سے اٹھائے گا جب جو مٹی میں مل چکے ہوں گے لیکن اس کا ایک تعلق خلق سے بھی جا بنتا ہے کہ مٹی سے انسانوں کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا یہ وہ چیز ہے جس چیز کو کفار مکہ مکائی دنیا بھر کے کافر انبیاء علیہ کے مقابلے میں یہی کہتے رہے کہ تم جو کہتے ہو کہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اب آپ آؤن ہمارے باپ دادا کا کیا ہوا آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا ہی ہاتھ ہاتھ علی ماتو بھائی بڑی تباہی کی بات ہے یہ تم سے وعدے کرتے ہیں تمہیں ڈراتے ہیں کہ تم قبروں کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہو گے آج تک کون زندہ ہوا ہے کس نے جانا ہے لیکن اس کی ایک اور تعبیر فلاسفہ نے کی ہے اسے بڑے آسان لفظوں میں فلاسفہ کی تعبیر ذرا مشکل ہے آسان لفظوں میں اکبر الہبادی نے ایک جگہ بیان کیا اکبر الہبادی کہتے تھے کہ یہ تم کہتے ہو وقت گزر گیا وقت گزر گیا ذرا اسے سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی وہ کہتے ہیں یہ تم کہتے ہو وقت گزر گیا وقت گزر گیا یہ تمہیں پتا ہے وقت کہاں جاتا ہے پھر اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ وقت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اکبر الہ آبادی وہ شاعری میں مزاح تن ذرافت ان میں ہے سب کچھ ہے لیکن وہ آدمی جب جج بنے تو انگریزوں کے ہاں جب عدالت میں جا کے جج لگے تو اتنی خوشی تھی مسلمانوں کو کہ صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے انہیں تار بھیجا اور کہا بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ جج بن گئے انگریزوں کی عدالت میں اور امید ہے اب انصاف لوگوں کو میسر آئے گا وہ ایسے تھے بزرگ اس اینگل سے سوچتے تھے اور اب بھی کوئی جج لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں لوگ کافروں کے نظام میں چلا گیا یہ ہو گیا وہ گیا وہ تو خالی ستن تھے انگریز اس وقت وہ نظام تھا اکبر اللہ آبادی کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے وقت کہاں جاتا ہے پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے پھر بڑے نقطے کی بات انہوں نے کی وہی جو فلاسفہ کہتے تھے بڑے سادہ جملوں میں انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا جب وقت آئے گا نا تو وقت کے اندر جتنی چیزیں آئیں گی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو پھر بھیج دے گا اس نے کہا اللہ وقت کی مشین کو الٹا چلا دے گا جب الٹا چلائے گا تو قیامت میں ساری چیزیں آ جائیں گی تو تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے مثلا اب اس کی تشریح کرتے ہیں ہم سب لوگ اس وقت دو ہزار نو میں اور یہ سب لوگ دو ہزار کیا ہوگا دو ہزار نبے میں کوئی بھی شاید نہیں ہوگا کتنی زندگی کس کی ہوتی ہے اب نبے سے اللہ تعالیٰ جب پیچھے کو چلانا شروع کرے گا تو جب دو ہزار نو آئے گا تو ہم سب پھر آ جائیں گے پھر اس کے بعد پیچھے چلا جائے گا پچھلی آ جائے گی اس سے پچھلی نسل آ جائے گی تو وہ کہتے تھے زمانے کو خدا جب الٹا چلائے گا تو زمانے کے اندر جتنی چیزیں یہ سب خود بخود آتی چلی جائیں گی اور یہی وہ بات ہے جو حدیث میں بڑی مشکل پیش آئی ہے معراج کی حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنی امت کو دیکھا اس میں سے اس کے گلا کٹ رہا تھا یہ ہو رہا تھا خون کے دریا میں تیر رہا تھا یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دیکھا سود میں مبتلا تھے یہ عذاب ہوا فلاں گناہ میں مبتلا تھے معراج میں یہ عذاب ہو رہا ہے تو وہ آدمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صدیوں بعد آئے کئی سالوں کے بعد آئے آپ نے انہیں پہلے کیسے دیکھ لیا اس کا زبردست جواب دیا ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے یہ صوفیہ جو ہوتے ہیں نا ان کی نظر حقائق تک پہنچتی ہے اور بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی انہوں نے کہا کہ بات اتنی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمانے کے اس حال پر کھڑے تھے یہاں پہ اور جو کچھ انہیں دکھایا گیا وہ اس اینڈ پہ تھا قیامت کے دن میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں نا ایک تو ہے وجود اور ایک ہے اللہ کا علم دونوں میں فرق ہے ایک بچے نے بیس ہزار پچاس میں پیدا ہونا ہے ہمارے آپ کے سامنے اس کا وجود نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں تو وہ ہے نا بچہ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس سرے کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جا کر دکھا دیا کہ یہ دیکھ لو آخر پہ یہ ہونے والا ہے تو کہتے ہیں اسی طرح وجود آپ کے ہمارے نزدیک نہیں تھا لیکن اللہ کے علم میں تو تھا تو کہتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس لیے کہ اللہ کا علم جو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ترتیب سے نہیں آتا شاہ شانوں کا علم ترتیب سے نہیں ہے معاذ اللہ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پھر پتا چلے کہ دو ہزار دس میں یہ ہونا ہے گیارہ میں یہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو بیک وقت ایک آدمی کی پیدائش سے لے کے موت تک اور قیامت تک کے سارے احوال خدا کے سامنے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کو پتا چلے اللہ کا علم جس طرح حضرت نو علیہ السلام والسلام کے زمانے میں ہمارے متعلق تھا آج بھی خدا کا علم ہمارے بارے میں وہی ہے جو قیامت تک کون ہے اللہ کا علم تدریجن نہیں آتا خدا کو ساری چیزوں کا خود سے علم ہے اسی لیے اللہ کی جو صفات ہیں بہت مشکل مسئلہ ہے بہت مشکل مسئلہ ہے اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری صفت کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں نا ان کے بارے میں عقیدے میں دو چیزیں رکھنی چاہیے یا تو عقیدہ یہ کر لینا چاہیے جو سب سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایسی ہیں جیسے خدا نے بیان کر دی تفویض مات تنظیم اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تیری صفات ایسی ہیں جیسے وسطوں نے بیان کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیم یعنی اللہ آپ کی صفات میں اور مخلوق میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس میں سوائے لفظوں کی شراکت کے کہ کامن ورڈز ہیں انسان کے لیے اور خدا کے لیے باقی کوئی چیز مشترک نہیں سب سے محتاط طریقہ یہ ہے یہی وہ چیز ہے جو فکر اکبر میں اللہ نے بیان کی ہے اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے محدثین اس طریقے کو بہت زیادہ سراہتے ہیں اور ہم حنفیوں ماتریدیوں کا اصل میں عقیدہ یہی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی ساری صفات اللہ کے حوالے کر دے کہ پروردگار تیری صفات ایسی ہیں جیسے تو نے بیان کر دی میں اس پہ ایمان لایا اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ خدایا تیری صفات تیری مخلوق کے ساتھ پروردگار صرف لفظوں کی حد تک کی بس سمجھ میں آ سکتی ہے باقی کچھ آگے پتا نہیں مخلوق میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں حق تعالی شانوں میں وہ چیزیں ایسے نہیں ہیں مثلا اللہ تعالی نے فرمایا فجعلنا سمیم بصیرہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اللہ اپنے متعلق کہتا ہے میں سننے والا بھی ہوں دیکھنے والا بھی ہوں انسان دیکھے محتاج ہے دیکھنے میں آنکھ کا اللہ محتاج تھوڑا ہی آنکھ کا انسان سننے میں کان کا محتاج ہے اللہ محتاج تھوڑا ہی کان کا اور پھر ہماری صفات یہ اللہ کی دیوی ہے یہ دوسرا بڑا فرق ہے اللہ کی دیوی ہے اللہ کو اس کی صفات کسی نے نہیں دی اور تعالی شانوں میں ہمیشہ سے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ہماری صفات بھی فنا پناہ ہو جائیں گی اور تعالی شانوں کی صفات پہ پناہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کل وہ سنتا تھا آواز نہیں سنتا تو اس لیے عقیدے کی بات سیدھی سادی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا بس ایسے ہی ہے اور آسانی سے جان چھٹتی ہے اس پہ کہ اللہ تیرے مخلوق کی اور تیری صفات میں لفظ تو کامن ہے اس لیے کہ انسان کے پاس الفاظ نہیں ہے نا کہ اللہ کی صفات کے لیے بیان کر سکے کہ کیا ہے باقی کوئی چیز ایسی نہیں تو اللہ سے اللہ کی تجسیم سے بندہ بات کرتا ہے اور یا پھر دوسرا عقیدہ جو بہت سے لوگوں نے رکھا ہے اور وہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کی تعویل کر لیجیے تعویل کا کرنا بدرد نہیں ہے یہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنا ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں لیکن ہمارے زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنا یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کی صفات میں تعویل نہیں کی کرنی چاہیے یہ ہے مثلا اللہ نے فرمایا تبارک اللہ بھی بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات برکات دہندہ ہے برکتوں کو دینے والا ہے ہے جس کے ہاتھ میں ملک بادشاہی اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے ملک پاکستان ہندوستان ملک ہے نا یہ ملک بادشاہ اس معنی میں لے لو ملک کے خاص ٹکڑے کے بارے میں لے لو اللہ کے ہاتھ میں تعویل اس کی کرتے ہیں تعویل کا مطلب اس کی تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ کہنا چاہتا ہے کہ پوری کائنات پہ ہماری بادشاہی ہے بس اتنی بات ہے اور یہ ایسے ہی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ ملک فوج کے ہاتھ میں آ گیا حکومت فلاں شخص کے ہاتھ پہ چلی گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے فزیکلی ایسا کہ جس پہ اس نے سارا ملک رکھ لیا ہے فوج نے بلکہ محاورہ بولا جاتا ہے یہ جو محاورتاً بات کی جاتی ہے نا اسے کہتے ہیں تعویل اگر کوئی تعویل کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے یہ ہے اسے ہم گمراہ نہیں کرا دے سکتے اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ تعویل کرتے اور جو چیز صحابہ رضی اللہ عنہ سے صحیح صنعت سے ثابت ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز کس کو فجور ہے معاذ اللہ یہ بدعت ہے یا ایسے شاہ صاحب رحمت اللہ نے اللہ کی دوسری صفت کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ دوسری صفت اللہ کی یہ ہے کہ ایجاد الشعی کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا پھر مثال دی کہ کما خلق آدم من الترابی جیسے اللہ تعالی نے مٹی سے آدم علیہ السلام والسلام کو پیدا کیا فرق پڑ جاتا ہے جو کچھ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جو کچھ ہمیں بھی اسکولوں میں کالج میں پڑھاتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز ہوا انسان بالکل ننگ دھڑنگ تھا اور جانوروں کو ذبح کر کے کھالے لپیٹ لیا کرتا تھا اور پھر انسان نے آہستہ آہستہ اس طرح ترقی شروع کی یہی کہتے ہیں اس کے ساتھ تصویریں بھی دے دیتے ہیں کہ کس زمانے میں انسان خیالی فرضی تصویریں کیسے ہوتا تھا اللہ کی کتاب اس کی نفی کرتی ہے خدا کہتا ہے کہ اس کائنات کا جو آغاز تھا نا انسانوں کا بڑے شاندار طریقے پہ ہوا تھا اللہ نے انسان کو جو بھیجا تھا آدم علیہ والسلام کو تو خدا نے نبوت کے ساتھ بھیجا تھا اور اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ بھیجا تھا اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو سکھا دیا تھا کہ کیسے کام کرنے اور اللہ نے خود بتایا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ لاش کو میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور کوے نے اسے کھود کے دکھایا زمین کو کہ ایسے کرتے ہیں اور پھر قبر کھودی گئی اس سے اپنے بھائی کو اس میں لٹا دیا یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں بہت سی احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء علیہ صلاحت صلاحسلام کے ذریعے اس کائنات کا آغاز ہوا تھا انسان کو بڑے شاندار طریقے پہ اللہ نے بھیجا تھا اللہ نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولتیں دی تھی اور یہی وہ نظریہ ہے جو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فصلوں کے بیج بھی پہلے دن بھیج دی آدم علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے کی فصلیں بھیج دی تھی آدم علیہ السلام کے بعد یا ان کی اولاد کو سکھا دیا تھا کہ کپڑے کیسے سینے سوت کو کیسے بنانا ہے کیسے روئی کو کاٹنا ہے یہ سب چیزیں جو لکھتے ہیں مختلف روایات کو جمع کر کے یہ اس نظریے سے ٹکراتی ہیں کہ انسان کا آغاز جو تھا وہ ایسے ہو گیا تھا اور ایسے ہو گیا تھا قرآن کہتا ہے کہ انسان کو جب بھیجا تھا تو یہ چیزیں بھیجی تھیں حتیٰ کے دفن کرنے کا طریقہ قوے کے ذریعے اس کا مطلب اللہ نے قوے کو پیدا کیا تو ہی تو اس دنیا میں تھے تو ہی تو انہوں نے اسے سکھا دیا انسان کو کہ کیسے کرنا ہے اور مفسرین نے بڑی اچھی بات اس پہ لکھی انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ سمجھا دیا کہ جب قتل کرو گے نا خون بہاؤ گے تو تم پھر اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم زندگی کے طریقے جانوروں سے سیکھو تم انسانیت کے درجے سے اتنا گر جاؤ گے اگر اپنے جیسے بھائیوں کو قتل کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تم یوں جانوروں کے محتاج ہو جاؤ گے دکھا دیا کہ کوے کے محتاج ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے سوارے اور پھر فباط اللہ راون اللہ نے کوے کو بھیجا تاکہ دکھائے اسی طرح اور چیزیں <clears throat> بہت سی حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا مٹی کہاں سے لی گئی دنیا کے مختلف علاقوں سے لی گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے مٹی لینے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے دنیا کی مختلف جگہوں سے مٹی لی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ کچھ لوگوں کے رنگ گورے ہیں اور کچھ لوگوں کے رنگ سیاہ ہیں تو جس کو اللہ نے جس جگہ کی مٹی سے پیدا کیا وہ اپنے باپ کے جسم کے اس حصے پہ چلا گیا تو آدم علیہ السلام السلام کی مٹی مختلف ذریعوں سے مختلف جگہوں سے لی گئی تھی تو اس لیے انسانوں میں وہ نسبت آ گئی اور پھر موسم کے اثرات وہ تو ہیں ہی ہیں پھر اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی اس دوسری صفت کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا آغاز اللہ کی صفات سے اور یہ بڑی زبردست بات ہے یہ پوری دنیا در حقیقت اللہ کی صفات کا ہو نہ کوئی مرتا ہے تو اللہ کی صفت جو ہے کہ اللہ موت دیتا ہے اس سے مرتا ہے اور کوئی انسان زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اسے زندہ کرتی ہے کوئی انسان گمراہ ہے تو اللہ کی صفت مغل ہے کہ خدا گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور بڑے ہی بڑا ہی نازک مسئلہ ہے یہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے کہ کسی کو ہدایت کیوں مل گئی اور کسی کو گمراہی کیوں مل گئی بس اللہ ہی جانتا ہے کون کس قابل تھا اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں اور وہ تجلیات ایسی ہوتی ہیں کہ رات کو کچھ ہوتا ہے صبح کچھ ہوتا ہے صبح کچھ ہوتا ہے اور دوپہر کو کچھ اور آدمی بن جاتا ہے اور دوپہر کو کچھ ہوتا ہے اور شام کو ایسے ہو جاتا ہے خدا کی تجلیات ایسی جلدی جلدی انسان کو تبدیل کر دیتی ہیں کہ اتنی جلدی تو کرنٹ لگنے سے آدمی نہ مرے جتنی جلدی تجلیات کا پرتو اللہ کا انسان کو تبدیل کرتا ہے معروم نے مصنوعی میں لکھا ہے یہ پہلی چیز ہے جس سے کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے ایک مرید تھا اور اس اپنے شہر سے پوچھا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا خانقاہ میں بیس سال تیس سال میں اللہ کا اتنا نام لیتا ہوں اللہ کو یاد کرتا رہا ہوں ذکر کرتا رہا ہوں اللہ بھی میرا نام لیتا ہے کبھی اس نے بھی مجھے یاد کیا میں جو اس کا نام اتنا لیتا ہوں تو اس نے بھی کبھی پوچھا ہے میرا تو حضور خاموش ہو گئے انہوں نے کہا بھائی یہ ایسا سوال ہے کہ اللہ ہی اب اس کا کوئی جواب دے تو دے میں تمہیں کیا جواب دوں اللہ تعالیٰ تمہارا نام لیتا ہے نہیں لیتا ہے یاد کرتا ہے نہیں یاد کرتا ہے لیکن کوئی چیز پتا چلی تو تمہیں بتاؤں گا انہوں نے خواب میں دیکھا یا انہیں الہام ہوا ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اور اللہ نے کہا کہ اسے کہنا کہ میں پہلے اسے یاد کرتا ہوں تو ہی تو وہ مجھے یاد کرتا ہے جس دن ہم نے اسے یاد کرنا چھوڑ دیا اس دن اسے توفیق ہی نہیں ہوگی کہ ہمیں یاد کرے ہم نام لیتے ہیں تو ہی تو وہ لیتا ہے ہم نہ لیں تو کون ہمارا نام لے سکتا ہے یہی بات ہے کہ جو توفیق چھن جاتی ہے نا بنیادی طور پر تین وجہ سے توفیق چھنتی ہے اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا وہ پہلے تحجد پڑھتا تھا اب اس نے چھوڑ دی تین چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جن سے توفیق چھن جاتی کوئی اتنا بڑا گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ آپ کی ناراضگی شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ استغفار کرے معافی مانگے معافی نہیں مانگتا اور اس گناہ کو چھوٹا سمجھا رہتا ہے سمجھا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان توفیق چھن جاتی علوم میں الدین میں تیسری جلد میں جہاں پر بحث کی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ انسان کیسے گناہوں میں پھنس جاتا ہے اور کیسی چیزیں ہوتی ہیں اس سے اس میں ایک فکرہ انہوں نے لکھا ہے یہ جا کے دیکھ لینا فکرہ بالکل ان کا ایسا ہی ہے انہوں نے کہا عام آدمی بدکاری کر لے اور چوری کر لے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ دین میں اس کا دخل دینا اور وہ نہیں جانتا کہ دین میں دخل دینے کی وجہ سے اللہ تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کفر پہ مشتمل ہوتی ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی تیرنا نہ جانتا اور سمندر میں چھلانگ لگا اس کو لکھا ہے انہوں نے کہ بدکاری سے اور اور چوری سے بدتر گنا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ اب یہ گنا کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ دین کا معاملہ ہے بھی نازک اب ایک آدمی اٹھتا ہے اپنی رائے سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں جی میری رائے اس مسئلے میں یہ ہے بھائی تم نے دین کو پڑھا نہیں ہے تمہیں دین کی سمجھ نہیں ہے زندگی کی اور گزاری ہے آپ کیا اور آپ کی رائے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ تو پھر بات ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کام کرو تم گاڑی پر مثال ہے کہ مجھے آپ سے کمیٹی چوک لے جاؤ اور اس پہ لگا تعالیٰ تمہیں ایک بڑا خوبصورت محل جنت میں دے دے گا وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ تمہیں ثواب ہوگا اس لیے کہ نیکی پہ ثواب ہونا ہی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت میں محل ملے گا اس لیے کہ یہ خبر ہے نا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے ان کے بعد کوئی کیا خبر دے سکتا ہے اور انہیں بھی اللہ نے بتایا تھا کہ اگر اتنی مسافت طے ہو جائے گی آپ پارا سے کمیٹی چوک تک تو خدا اس سے ایک محل دے دیتا ہے یہ بھی انہیں اللہ ہی نے بتایا تھا نا اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت احترام ادب شرط اپنی اپنے بلند مقام کے باوجود حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں فرما سکتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں کہہ سکتے یہ چیز حلال ہے اب یہ چیز حرام وہی آتی تھی یہ جو آنند پانن کی احادیث آئی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جائز ہے یہ چیز نہ جائز ہے وہی آنند فانند ایسے آتی تھی کہ سامنے بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا اس طرح ہوتا تھا اسی لیے ایک بات کہتے ہیں ہے مشکل اس کی تشریح بھی نہیں کرتے لیکن ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جبریل امین بیک وقت اللہ کے عرش کے نیچے بھی ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہوتے تھے کہ ایسے آنند پانند چیزیں ہوتی بڑی مشکل بات جانتے ہیں لیکن یہ کہ ہوتا ایسے ہی تھا اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی آپ پھر بتاتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی رائے سے حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے تھے فرما دیا تھا نا میں شاید نہیں کھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں نازل کر دی کہ لما تو ماما اللہ آپ نے کیسے اس چیز کو حرام قرار دے دیا جسے جسے اللہ نے جائز قرار دیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے تھے کہ فلاں کام پہ تمہیں اتنا ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا وہ خود اپنے بات سے نہیں کہہ سکتے تھے تو کوئی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت میں یہ مل جائے گا یہ کام کرو گے تو تمہیں جہنم کی فلاں سزا ملے گی یہ کام کرو گے تو یوں ہو جائے گا وہ تو اگر آپ کے پاس خبر ہے تو ٹھیک ہے مگر نہ اس لیے عام آدمی جب شریعت میں بغیر پڑھے بغیر سنے اپنی رائے اور دلیل دیتا ہے نا تو پھر اسے دین سمجھتا ہے اس سے رجوع نہیں کرتا اور چوری کرے گا تو توبہ کرے گا نا اس لیے امام غزالی رحمت اللہ نے کہا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی کفر تک جاتا ہے اور کفر تک ایسے پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کرتا ہے کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے دوسرے کا حق بنتا ہے نا پوچھے تو اس نے پوچھا اس نے کہا عرش پڑا ہے یا اللہ پڑا ہے اس کے تو سوچ کے بتاؤں گا پھر معاذ اللہ وہ اگلے دن آیا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ اور عرش برابر برابر ہے شاگردوں نے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں چار انگلیاں زیادہ کر دو اللہ جو بیٹھا ہوا ہے تو چار انگل اس کا عرش جو ہے اس سے بڑا ہے اس نے کہا اگر عرش بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا عرش میں سما گیا تو خدا کو کوئی جسم ہے اور جسم کو چونکہ تم نے مانا لہٰذا تم کا پھر ہو چلو نیا پھر کا بن یہ ہوتا رہا اسلام کے آغاز میں جو صدیاں تھیں نا ان صدیوں میں جو گمراہی پھیلی ہے وہ فکر کی گمراہی تھی اور اب جو گمراہیاں آئی ہیں یہ عمل کی گمراہی اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس علم تھا اور علم کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کون کر سکتا تھا تو جو نئے سے نیا نظریہ آ رہا تھا وہ نظریاتی مباحث تھی اور نظریاتی مباحث یہ علم کرتے تھے تو اس لیے وہاں پر گمراہیاں نظریاتی تھیں اب نظریے اور عقیدے کی کوئی بات ہی نہیں رہی اب عقیدہ کچھ بھی رکھ لو کوئی فرق ہی نہیں لوگوں کو پڑتا معاذ اللہ عقیدہ یہ رکھ لو سما معاذ اللہ کہ یزید جو تھے وہ امیر المومنین تھے اور بڑے نیک آدمی تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے تو کہتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ اب عقیدہ یہ بھی ہو گیا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ وہ صحابی نہیں تھے وہ تو تابعین میں سے تھے کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا فرق پڑتا ہے بھائی آپ کیوں آ کر اہل سنت والجماعت ہیں آپ کیوں نہیں معتزلی آپ خارجی کیوں نہیں ہیں آپ نے اپنا نام کچھ اور کیوں نہیں رکھ لیا نام جو رکھا ہے اہل سنت تو اہل سنت کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اس انسان میں یہ یہ چیزیں ظاہر میں پائی جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کے عقیدے یہ یہ ہیں تو عقیدے کی بحث اس پہ گمراہی امت کے پہلے دور میں تھی کیونکہ ان کے یہاں علم بہت تھا اور اب گمراہی عمل میں ہے علم میں ہے ہی نہیں اس لیے کہ پڑھنا جو نہیں علم جو نہیں سیکھنا نہیں ہے شہروں کے شہر خالی ہیں کسی ایسی مجلس سے جہاں پہنچ کے آدمی کوئی دل کی بات کر سکے جہاں سکون ملے جہاں کوئی علم میں اضافہ ہو اور عمل کی گمراہی اسی وجہ سے ہے کہ علم پیچھے ٹھوس نہیں ہے تو وہ عمل میں گمراہ ہو گیا اس لیے وہ دین میں جب دخل دیتا ہے نا پھر ایسے ہو جاتا ہے تو توفیق جو چھنتی ہے کبھی تو اس وجہ سے چھن جاتی ہے کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے اور توفیق اللہ کی یاد کی اس وقت چھن جاتی ہے کبھی کبھی جب آدمی مزوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے بس یہ جو مزہ ہے نا چیزوں کا یہ مزے لے ڈوبتے ہیں آدمی کو اللہ نے فرمایا خلف ہم امباد خلف اور پھر جو اللہ کے اچھے بندے دنیا سے اٹھے تو جو دوسری نسل اس کے بعد آئی تھی وہ کیا ہوا اللہ نے انہوں نے نماز کو ضائع کیا بتبا شہوات اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے یہ جو مزے ہیں نا شہوت مزہ اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور پھر جو دین کی حالت پہلے تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق چھن جاتی ہے وہ بھی کہتا ہے جاؤ مزے کرو تمہیں کیا جس دن آؤ گے ہم بھی دیکھ لیں گے تو یہ جو مزوں کے چکر ہیں اس میں یہی ہوا کرتا ہے کھانے کا مزہ پینے کا مزہ گاڑی اچھی لے لینے کا مزہ یہ فی نف سے ہی غلط نہیں ہے اچھے کھانے سے کس نے روکا کسی نے نہیں روکا اللہ کہتا ہے کل من حو مزینت اللہ یہ جو آرائش سے باعش یہ جو چیزیں ہیں کس نے آرام کی اخرج علی اللہ نے اس دنیا میں آرائش اور اور اچھی چیزوں کو اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کیا اور ایمان والوں سے کہیے یہ دنیا میں ہم تمہیں عارضی طور پر دے رہے ہیں آخرت میں پکی پکی تمہیں دے دیں گے ہوتا کیا ہے کھانے کا مزہ ہے ٹھیک ہے لطف اٹھائے کھانے سے لیکن جب اس مزے کے چکر میں پڑتا ہے نا اور کہتا ہے کہ کھانا تو ایسا ہونا چاہیے کہ صدر وزیر اعظم کے گھر میں بھی ایسے نہ پکے تو اس کے لیے پیسے چاہیے نا یہ پیسے جب حرام سے کمانا شروع کرتا ہے یہ ہے جو مزے کی اصل ہے یہاں پہنچ کے گمراہ ہو جاتا ہے اپنی استطاعت میں ہے ضرور کھائے اچھا کھائے کس نے روکا اسی طرح مکان اچھا کس نے روکا ہے ضرور بنائے اپنی سہولت کے مطابق بنائے جیسا بھی بنائے شریعت نے اسے اجازت دی ہے لیکن وہ آدمی اس چکر میں پڑ جائے کہ مکان میں یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اس کے لیے سوچے کہ اب کس کس کی فائل میرے پاس پھنسی ہوئی ہے اور اسے کہ اچھا بھائی تمہاری فائل اور کام تو ہو جائے گا میرے گھر میں یہ لائٹنگ کروا دو میرے گھر میں ذرا اس طرح کے گیزر لگوا دینا کام تمہارا ہو جائے گا اب یہ جو مزے کے چکر ہے نا اس کی وجہ سے توفیق چھن جاتی ہے اللہ کی یاد اور سب سے بدتر سزا جو کسی آدمی کو دنیا میں ملتی ہے وہ سجدے سے معلوم بس اللہ اسے توفیق نہیں دیتا کہ وہ سجدہ کرے اس لیے جب سجدہ آدمی کرتا ہے نا یہ سب سے بڑی حالت ہے انسان کی آجزی کی ان کے ساری اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی چیز جو انسان سے مطلوب ہے وہ آجزی ہے وہ کہتا ہے انسان بن کے رہو ٹھیک رہو آجزی سب سے زیادہ آدمی نے اپنے آپ کو بالکل سجدے میں گرا دیا کہ لے خدا بندہ میں اتنا گر گیا ہوں تیرے سامنے پیشانی رکھ دی ہے مٹی پہ میری اس حیثیت کیا اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے اگرچہ اس کا ذوق محدثین نے بیان کیا ہے لیکن آتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جذبے کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنا سر اپنے پروردگار کے پاؤں میں رکھ دیا قدموں میں رکھ دیا آج ایک انتہا ہے نا تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے وہ اس انتہا کو چھین لیتا توفیق ہی نہیں ہوتی دین بھی جانتا ہے نماز نہیں پڑھتا بہت اچھی باتیں بھی جانتا ہے نماز نہیں ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں خیرات کرتا ہے صدقہ کرتا ہے حج کر آتا ہے نماز نہیں ہوتی وجہ اس کی یہ کہ وہ گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسرا سبب ہے مزے اور تیسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ وہ حرام کی کوئی لکما کھا لیتا ہے یہ حرام کی غذا کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی صفت مزل حرکت میں آتی ہے خدا کہتا ہے اسے گمراہی پر چھوڑ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کپڑا پہنتا ہے اور نو روپے اس میں حلال کے ہوتے ہیں اور ایک روپیہ ایک دن ہم ناجائز ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے مادام علیہ جب تک یہ گندا کپڑا اس کے جسم پہ ہے نا ہم اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ آدمی کون ہے کس مقام پر پہنچا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم وہ آتا ہے دور دراز سے سفر کر کے اس کے بالوں میں سفر کی مشقت کی وجہ سے غبار جمع ہوا ہوتا ہے مدا یا دے وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے بیت اللہ میں کھڑے ہوتے اور کہتا ہے یار یار اے اے میرے میرے پروردگار پروردگار اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو اس کا کھانا حرام مرکب ہو حرام جو سواری لے کے آیا ہے نا جس پہ سوار ہو کے یہ بھی حرام مشرب ہو حرام حرام کا پینا ہے اس کا غذیہ بالحرام حرام حرام کی یہ کھاتا ہے انا ظالم اتنی گندگیاں جمائیں میں کیسے اس کی دعا قبول کر سکتا ہوں میں کیسے اس کی سن سکتا ہوں اس لیے کہ حرام جو ہے وہ گندگی ہے نا وہ کسی دوسرے کا حق مارا ہوا ہے نا اس کی زمین مار لیا ہے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا یا کچھ بھی کیا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا ہے لیکن اس نے کام یہ کیا ہے کہ اللہ کو ناراض یہ تیسری چیز ہے ایسی جس کی وجہ سے توفیق چھن جاتی ہے اور اللہ کی دوسری صرف حرکت میں آ جاتی ہے اسی وجہ سے محمد منظور نعمانی رحمت اللہ نے ایک لکھا ہے انہوں نے اپنے متعلق یا پھر انہوں نے کوئی مشورہ دیا لیکن حضرت نے تحریر فرمایا ایک جگہ کہ جب بھی ہدیہ کوئی دیتا ہے یا کوئی آدمی اپنی پاکیزہ کمائی میں سے کسی بزرگ کو لوگ دیتے ہیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت یہ جی آپ رکھیں آپ کے کام آ جائیں گے تو فرماتے تھے کہ اس سے ہم تو کپڑے بنا لیتے ہیں یا کھانا کھا لیتے ہیں اور فرمایا کپڑا اس لیے بنا لیتے ہیں کہ وہ خالص حلال اور جائز کمائیے نا ہمارے پاس آئی اس بندے نے اپنی خوشی سے پیسے دے دیے جب خوشی سے پیسے دیے تو کپڑے اس لیے بنا لیتے ہیں کہ نماز ہو جائے یہ نہ ہو کہ حرام کا پیسہ ہو کپڑوں میں لگ جائے اور نماز نہ ہو اللہ کے یہ نہیں فرض تو پورا ہو جائے گا لیکن اللہ کے یہاں قرب نہیں ملے گا ثواب نہیں ملے گا تو کہتے کھا لیتے ہیں تاکہ جسم میں جو گوشت اور لہو جو بنتا ہے یہ سب کی سب چیزیں حلال سے بنے حرام سے نہ بنے اتنا فرق پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالی کی تجلیات ایسی پڑتی ہیں انسانوں پہ کہ وہ تبدیل کر دیتی ہیں اور اتنی زبردست تبدیلی آتی ہے کہ رات کو کچھ اور ہوتا ہے صبح کچھ اور ہوتا ہے اور یا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے اللہ کی تجلیات کی کہ جو یہ جو تصوف میں صوفیہ جو مراقبات کرواتے ہیں اور مراقبہ ذات تک آخری مراقبے میں جسے سلسلہ نقش کے حضرات دائرۂ علاقین کہتے ہیں وہاں جن لوگوں کی رسائی ہوتی ہے وہ پھر اللہ کی ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ رات کو کچھ ہے صبح کچھ ہے صبح کچھ ہے تو دو گھنٹے بعد کچھ ہے مثلا جھوٹ بولتا تھا فرض کر لو اور اس مراقبے میں ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ صبح اٹھ کے یاد بھی نہیں رہتا کہ جھوٹ کبھی بولنے کی چیز ہے رات کو کچھ ہوتا ہے صبح کچھ ہوتا ہے اتنی زبردست تبدیلی آتی ہے اور اس سے اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں اللہ کے قرب کا اللہ کے قریب ہونے کا اس کی خوشی کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک طے کر رہے ہیں اگر کوئی انتہا ہوتی نا اس کی ان صلی اللہ علیہ وسلم انتہا تک پہنچ چکے ہوتے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھو جتنے بھی سالے ثواب کرتے ہیں کسی کے لیے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سے ثواب دے اس کا خود بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اچانک حکم ہوتا ہے اس درجے سے اٹھاؤ ادھر لے جاؤ بڑا حیران ہوتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میری نیکی کے اعمال تو ختم ہو گئے یہ کیوں تو فرشتے کہتے ہیں کہ ولد یا دولک وہ جو تم ایک اچھا بیٹا چھوڑ کے آئے ہو نا دنیا میں تمہاری اولاد تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعا کر رہا ہے اس کی دعا کی وجہ سے ہم تمہارے درجے اللہ کے حکم سے بلند ہو رہے ہیں یا تو اولاد اپنے ماں باپ کے کام آتی ہے اور ماں باپ اولاد کے کام آتے ہیں قرآن میں آیا ہے اور دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ نے کم سے کم ایک نبی جس کی نبوت یقیناً پکی ہے حضرت علیہ السلام اور دوسرے حضرت علیہ السلام کچھ کہتے ہیں نبی ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں وہ الگ بحث ہے اللہ نے ان دونوں کو لگا دیا کہ اس دیوار کی تعمیر کرو چل وہ دو اللہ کے جلیل القدر بندے وہ دیوار سارا دن بنا رہے ہیں دیوار بنا رہے ہیں اور فارغ جب ہوئے تو علیہ السلام نے کہا لوشی الگ تخت اجرا آپ اگر چاہتے تو کچھ مزدوری لے لیتے بھوک جو لگی ہوئی ہے کھانا کھانا ہے گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا اور اسی گاؤں میں آپ دیوار بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ دیوار اس لیے بنائی ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا اور بچے اس کے چھوٹے رہ گئے تو اس نے اللہ سے کہا کہ پروردگار یہ میری سرمایہ میرا سرمایہ میری پونجی جتنی ہے نا سونا چاندی جو بھی ہوگا یہ زمین میں دفن کر کے تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں اللہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو ان تک یہ پہنچ جائے تو وہ دیوار گر گئی دو سال چار سال دس سال جتنے سال بھی رہی ہوگی اب کیا کسی کو پتا ہے دیوار گر گئی دیوار گری تو خدشہ تھا کہ خزانے پر نظر پڑ جائے تو لوگ لوٹ لیں گے اللہ تعالیٰ نے ان دو اپنے نیک بندوں کو لگا دیا کہ اس کی دیوار تعمیر کرو اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کانا ابو ہما صالحہ کا ان دو بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی یہ جو صالحہ ہے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ والدین کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے بچے کے کرتوت کو دیکھو اور آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا رزق دیا ہے یا کیا توفیق دی ہے اس میں ہے کیا بات کچھ نہیں ہوتا پیچھے دعا ہوتی ہے بس اور کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا آدمی سمجھ نہیں سکتا اور اتنا اثر ہوتا ہے اس دعا کا اندازہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے نظر مانی اور رب بینی نظر تو لکما فی بتنی محرم اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے جس بچے کو بھی جنم دینا ہے اللہ میں تیرے نام پہ اسے آزاد کرتی ہوں بیت المقدس کی خدمت کرے گا اس لیے کہ اس وقت انبیاء علیہ السلام کی زیارت گاہ ہوئی تھی وہیں جاتے تھے زیارت کے لیے بیت المقدس کی خدمت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما وبا تھا اور جب اس نے جنم دیا تو کہنے لگی کہ انی وبا تو انسا اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی یہ کیا ہوا میں سمجھتی تھی بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹا تیرے گھر کی خدمت کرے گا اب لڑکی ہے بچی ہے یہ کیا مسجد میں جائے گی کیا صفائی کرے گی بڑی ہو جائے گی پردہ ہو جائے گا یہ سب چیزیں ہو جائیں گی اللہ تعالی نے بعد میں جواب دیا ہے لیکن اللہ نے دو فکر کے اللہ نے عالم و بس اللہ ہی جانتا تھا کہ کس غذب کا نصیب لے کے یہ بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کا مقدر کتنا زبردست ہے کہ اللہ ہی جانتا تھا اور اللہ کا ذکر انسا اگر ہم اس عورت کو بیٹا دے دیتے تو کیا وہ بیٹا اس بچی جیسا خوش نصیب ہو سکتا اب وہ کیا کہتی ہے بڑی حسرت سے کہتی ہے اللہ میرے یہاں تو بیٹی ہوگی انی سمئی تو مریم اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا یہ تھی مریم اور یہ وہ ہے جس پہ تو مت لگی اور اتنی اتنی خراب بات ہے بلی بلّہ یہ جو یہودیوں پہ لانت ہوئی ہے نا آپ ذرا غور کریں جملہ ہے ایک لیکن خدا کی لانت کیسے برسی اللہ نے فرمایا وہ قولی مالا مریم گفتان گپتان نظیمہ اور یہ جو یہودیوں نے کہا کہ مریم کا کردار ٹھیک نہیں تھا ہم نے اپنی لانت ان پر کر دی جملہ ایک ہی ہے زبان بے زبان کے چھٹکارے ہوتے ہیں اس لیے کبھی کبھی کسی عورت کے کردار پہ آدمی بحث نہ کرے پتا بھی ہو کہ بد کردار ہے چپ رہے ہمیں کیا دینا ہے کیا دینا ہے کسی سے ان یہودیوں نے ایک جملہ حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے جہاں گنی ہے نا پانچویں بارے میں کہ کیوں یہودیوں پہ لانت کی ہے کیوں ان کے چہرے بگڑ گئے کیوں وہ سور ہو گئے کیوں وہ ایسے ہو گئے اللہ نے کہا ان کے جرائم کی فہرست میں یہ ہے کہ پالنگ مالا مریم بہتان نظیم انہوں نے مریم پر تومت لگائی تھی ہم نے ان پہ لانت کی اس لیے مت ہوا نا یہودیوں پہ حنفی ماتریدی جو ہیں یہ مست کے قائل ہیں ہمارے قابل جو تھے مسق کے قائل تھے وہ کہتے تھے چہرے بگڑ جاتے ہیں لیکن وہ کہتے تھے مسخ جو ہے انسانوں میں نہیں ہوتا ظاہر اس دنیا میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پہ ایک تو مسخ نہ ہو چہرے نہ بگڑے دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ میری امت سے ہلاک نہ ہو کہ پوری امت کا نشان مٹ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دونوں دعائیں قبول عرض کیا کہ اللہ انہیں اتحاد دے دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ ہماری مشیت کے خلاف ہم اتحاد نہیں دیں گے اب مس سے حفاظت ہو گئی اس دعا کی وجہ سے اگر کہ اکا دکا واقعہ کہیں پیش آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب ایک جگہ پہ لوگ ناچ گانے میں مصروف ہوں گے اور اور بے حیائی کے کاموں میں تو صبح وہ جب اپنے گھروں سے نکلیں گے تو ان کے چہرے بندروں کی طرح ہو جائیں گے اور سور کی طرح تو لوگ آپ اس میں باتیں کریں گے اور کہیں گے یار فلاں محلے میں یہ ہوا ہے خبردار اللہ کی ایسی فرمانی ہم نہیں کرتے تو یہ اکا دکا کہیں واقعہ ہوگا ماتریدی کو کہا کہتے ہیں کہ مس ہوتا ہے لیکن روح کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے نا تو اس روح کو بندر کی شکل دے دیتے ہیں اس روح کو سور کی شکل دے دیتے ہیں عالم برزخ میں نیک آدمی کی روح تو لے جاتے ہیں جنت میں جو جس طرح کرتوت کرتا ہے موت کے بعد اس کی روح ایسے مسک کر دی جاتی ہے اس کو اس جانور کے روپ میں لے جاتے ہیں لمبی بحث ہے لیکن اس نے کیا یہ مریم پہ بہتان یہودیوں نے ایک جملہ کا معاذ اللہ انہوں نے کہا مریم کا کردار تھی اللہ نے فرمایا یہ اتنا سخت جملہ ہے اتنا سخت جملہ ہے ہم نے لانت کی ان پہ کہ تم اس کے متعلق الزام لگاتے اس لیے کبھی کبھی آدمی جملہ ایک ہی کہتا ہے زندگی ڈبو دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جملہ ایک ہی کہتا ہے اور قیامت تک اللہ کی خوشی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے بہت محتاط رہنا چاہیے تو اس نے کیا کیا اس نے کہا اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر مریم کا قصہ اللہ نے بیان کیا بڑی ہوئی پھر اس کے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے اب دیکھو نانی نے کیا کیا اصل جو عورت ہے اس انی عیز بکا اللہ اس مریم کو اور اس کی اولاد کو میں پروردگار تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان پہ غلبہ نہ پا سکے شیطان اس کے قریب نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا یہ اثر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رو پڑتا ہے شیطان اس کی پسلیوں میں اپنی انگلی مار دیتا ہے تو تم دیکھو گے بچہ رو پڑتا ہے اور آپ نے فرمایا کوئی اس سے محفوظ رہا تو عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے کیونکہ ان کی نانی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ شیطان عیسیٰ علیہ السلام کے قریب نہ جائے اللہ نے نانی کی دعا سن دی تھی اس کے بارے تو کہاں سے دعا چلتی ہے کدھر جا کر پہنچتی ہے تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہی ہوتی ہیں نا اب دیکھو کہ جنت میں جو درجہ بلند کیا گیا اس آدمی کا تو اسے کہا گیا کہ تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعا مانگتا ہے اس لیے جنت پہ تیرا درجہ بلند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی روح حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے اللہ کے قرب کی منازل طے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز کی ایک ایک رکت میں ہمارے ایمان میں توحید میں زکوٰۃ کی ایک ایک پائی میں حج میں ہر چیز میں ان کا حصہ ہے انہیں کی وجہ سے تو ہم مسلمان ہیں یہ سارا ثواب پہلے انہیں بھی تو پہنچتا ہے اس ثواب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی معنی میں وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے اچھی ہے میری وفات بھی تمہارے لیے اچھی ہے میری زندگی اس لیے اچھی ہے کہ تم دیکھتے ہو مجھے اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور میری وفات اس لیے اچھی ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے اور تم میں سے جس انسان نے نیکی کی ہوگی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تم نے سے جس انسان کے گناہ کے اعمال میرے سامنے آئیں گے میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ اللہ میری امت میں سے ایسے معاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے ثواب کی اگر کوئی فکر ہے تو کروڑوں اور اربوں کے روپیہ خرچ کر دو اس کی بغیر کروڑوں اربوں روپیوں کے حساب سے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بڑھ رہا ہے نا اللہ سے اس قرب کی کوئی انتہا نہیں اس لیے کہ اللہ کی ذات اور صفات کی کوئی انتہا نہیں اللہ کو محدود نہیں کر سکتے تو دوسری چیز جس کو شاہ صاحب رحمت اللہ نے لگایا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت تخلیق ہے اور تیسری صفت اللہ کی تدبیر ہے پھر فرماتے ہیں وقت دل العقل والنقل على ان اللہ تعالی خلق العالم انوان و اجناس اور عقل اور نقل دونوں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے تو اللہ نے انواع اور اجناس رکھی شکلوں میں پیدا کیا انواع اور اجناس منطق کی خالص اصطلاحات ہیں پھر فلسفے کی ہیں آپ اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جو بھی چیزیں اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں ان سب کی قسمیں بنائی ہیں وجہ لکلن و جنسن خواص اور اللہ نے ہر ایک چیز کی الگ الگ خصوصیت مقرر کیا خاصیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو اس میں پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی اسپیشلٹی ایک چیز کی وہی ہوتی ہے جو اس میں پائی جائے اور دوسرے میں نہ پائی جائے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقل اور نقل دونوں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایسے بنایا مثلا اس کی مثال دیکھو انتک خاصا تو انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان بول سکتا ہے وہ ظہور البشرا اور انسان کی کھال جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے انسان کی کھال کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح بالوں سے لپیٹ نہیں دیا وسطوا القامہ اور انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے وفام الخطاب اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ بات کو سمجھتا ہے وہ نو الفر خاصت ہو اور اسی طرح مثال کے طور پہ گھوڑے کو لے لو تو گھوڑا جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ ہنہناتا ہے اب انسان بولتا ہے اور گھوڑا ہنہناتا ہے دونوں میں فرق ہے وہ کون بشرت ہی شارا اور گھوڑا جو ہے اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور انسان کے جسم پر ویسے بال نہیں ہوتے کہ ساری کھال کوئی وہ ڈھانپتے وقامت ہی اوجا اور جو گھوڑا ہوتا ہے وہ اس کا قد ٹیڑھا ہوتا ہے وہ اللہ یفہم الخطاب اور انسان جو کچھ بات کرتا ہے سمجھتا ہے اور گھوڑا سمجھتا نہیں دو دو مثالیں ہو گئی وہ خاصت تیسری مثال حضرت فرماتے ہیں یوں سمجھو جیسے زہر ہے احلاق الانسان لذیت تناول جو آدمی زہر کھائے گا وہ مرے گا زہر کے مقابلے میں کوئی سبزی کھا لے گوشت کھا لے نہیں مرتا وہ خاصت اس زنجبیل اور جو زنجبیل ہوتی ہے ادرک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ الحرارہ وہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے گرم ہوتی ہے بلیہسا اور خشک ہوتی ہے وہ خاصت الکافور چوتھی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کافور کی البرودہ کافور جو ہوتی ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے کافور والا قیاسو اور اس سے چار مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ الانواع من المادنی ون نبات کے معدنیات نباتات اور حیوانات تینوں کی اپنی الگ الگ خصوصیات اتنی قابل تشریح تو یہ چیز ہے نہیں لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں تین چیزوں کی مثالیں دیتی ایک انہوں نے کہا معدنیات پہ غور کر لیجئے پتھر ہیں یہ چیزیں ہیں جو زمین سے برآمد ہوتی ہیں اس میں کئی پتھر ایسے ہیں جن کو اگر پیس کے یا ساوت کوئی آدمی کھا لے تو وہ زہر ہوتا ہے یہ اس کی خصوصیت ہے پتھر کی کہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے ہر پتھر میں نہیں پائی جاتی کسی خاص پتھر میں پائی جاتی پھر انسان اور حیوان رہ گئے انسان میں خصوصیت یہ ہے کہ بات کرتا ہے سمجھتا ہے سمجھاتا ہے یہ اس کی خصوصیت ہے جانور ایسے نہیں کر پاتے جانور اپنے دور پہ کرتے ہوں گے مگر انسانوں کی سمجھ میں بات نہیں ہے وہ اور اسی طرح تیسری چیز نے فرمایا حیوانات ہیں ان کی اپنی خصوصیت ہے اسی طرح انہوں نے مثال دے دی زنجبیل کی کہ اس میں حرارت ہوتی ہے اور یہ وسط ہوتی ہے حرارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرم ہوتی گرم چیزیں ان کی تاثیر اپنی ہوتی ہے مثلا حکما جب گرم چیزوں پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات تو کیلوریز کی بات کرتے ہیں کہ اس میں اتنی کیلوریز ہیں اس میں اتنی کیلوریز ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسے طب قدیم میں پرانے طب میں حرارت کا نام دیتے تھے اسے برودت کا نام دیتے تھے یعنی یہ چیز ہے اس کا مزاج ٹھنڈا ہے یہ چیز ہے اس کا مزاج گرم ہے یورپ سے جو طب آیا ہے وہ اس کو نہیں کہتا کاش مسلمان کبھی اس طب کو زندہ کر لیتے ایسا زبردست علم ہے کہ آپ دنیا میں گھوم جائیں اور یقین مانے کتاب اور سنت پر جتنی آپ کو کتابیں لکھی ہوئی ملیں گی طب پر اس سے اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں مسلمانوں نے ایک ایک چیز کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ کیا چیز کس کام آتی ہے کیا چیز کس کام آتی ہے کیا چیز سے کیسے دوائی بنتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں اب وہ طبقہ ہی پیدا نہیں ہوا جو ڈاکٹر بھی ہو بیا وقت اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کو بھی پڑھے اور جانے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہہ سکے کہ یہ نئی چیز مسلمان اپنی کتابوں پر اگر غور کریں اور دو چار میڈیسن پانچ سات لے آئیں دنیا میں پہل کا مچ جائے اور دھاک بیٹھ جائے مسلمانوں کی اور اربوں روپے مسلمان کمائیں کہ اس دوائی کا یہ علاج ہے اس دوائی کا یہ علاج طب پہ اتنی کتابیں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اتنی تو بخاری کی شرح اور تفصیلیں نہیں لکھی گئی جتنی طب پہ کتابیں لکھی ہیں ایک شخص تھا اور وہ حکیم اجمل خان بھی تھے رائے اللہ اتنا کام اس نے کیا لیکن چونکہ طبیب مشہور ہو گئے تھے نا اس لیے اس لیے یہ جو خصوصیت ہے اس موجودہ امت کی پچھلوں کی بات نہیں کرتے موجودہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ مر جائے تو اس کی خدمات کا اعتراف کرو وہ بھی اگر تمہارا جی چاہے وغیرہ زندہ آدمی کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا مر جاؤ نہیں مان کے دیں گے کہ یہ بھی کوئی آدمی مر جائے تو پھر پھر وہ اسپاس نامے پڑھو جلد سے کرو یہ کرو وہ کرو زندوں کی کوئی قدر نہیں ہے حکیم اجمل خان مرحوم اتنے بڑے آدمی تھے اتنے بڑے آدمی تھے ہندوستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی جو وہاں نہ جاتی ہو سیاست سیکھنے میں مسلم لیگ کانگریس یہ سب پارٹیز وہیں جایا کرتی تھی نہرو کیا اور مسلم لیگ والے کیا حکیم اجمل خان کو اللہ نے جو کمالات بخشے تھے یہ جامعہ ملیہ جو چل رہا ہے جس سے اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اس آدمی کی حالت یہ تھی کہ ایک دن جامعہ ملیہ میں چھ مہینے مسلمانوں پر ایسے گزرے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے تنخواہیں ادا کرتے ایسے کام ان سے کراؤ جن میں ان کے پیسے لگ جائیں واہ واہ ذرا ہو جائے جو کام حقیقت میں کرنے کیا ہے وہ نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ عقیقہ کوئی بری چیز ہے کرو ضرور سات آٹھ ہزار روپے کا بکرا ہے لیا بچی ہوئی ذبح کیا بچہ ہوا تو دو ذبح کر لیے یہی ہے نا پندرہ سولہ ہزار لگا دیے اسی آدمی سے کہو کہ یار عقیقہ مستحب ہے اچھی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نہیں بھی کیا ٹھیک ہے سنت موقع بھی نہیں ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو آٹھ دس ہزار روپے ہے نا اس سولہ پندرہ ہزار روپے سے یہ کتابیں خرید دو کسی طالب علم کو پڑھے گا اس بیچارے کے کام آ جائیں گی ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے اس کی فیس ادا کر دیں آپ اس سولہ ہزار میں سے وہ بچہ زیادہ تعلیم حاصل کرے گا یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو بکرے اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ کہ کالا بکرا وہ کالا بکرا اب تک امت میں ایسا پھنسا ہوا ہے یہ کالے بکرے کے علاوہ کچھ جانتے نہیں تو جو لوگ عقل والے تھے نا انہوں نے ادارے قائم کیے افراد کی بجائے اداروں کی خدمت کی اب تک اس امت میں ایسے مشائق ایسے لوگ ہیں جنہیں لوگ لاکھوں روپے مرید جا کے ہدیہ پیش کرتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ حضرت جی جو لاکھوں روپے آ رہے ہیں آپ کو ادارے ہی بنا دیجیے کہ وہ تو شیخ ہیں اس کی تو آخرت خراب ہو جائے گی تو یہ یہ یہ بنیادی سوال ہے نا تو سوال کے دور میں کیا کوئی بات یہ جامعہ ملیہ بنی تو چھ مہینے تک تنخواہیں نہیں دے سکے ایک وقت ایسا آیا سر سید نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کیمبرج میں پڑھنے کے لیے تو کیمبرج میں وہ کہتے ہیں جب مختصر قصہ کرتے ہیں کہتے ہیں کیمبرج میں جب چرچ بنانے لگے پہلے چرچ تھا توڑا دوبارہ بنانے لگے تو میں نے دیکھا لکڑیاں اور بڑے اچھی اچھی چیزیں قیمتی ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں اور لندن میں برف باری ہوتی ہے برف پڑ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اگر یہ مجھے دے دیں اور میں ان چیزوں کو بیچ کے نیلامی میں یہ پیسے علی گڑھ بھیج دوں یونیورسٹی چلے والد کو بھیج دوں گا تو میں نے ایک پروفیسر سے کہا میں نے کہا یہ ضائع ہو جائیں گی چیزیں مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اس نے کہا ہاں ضرور کمیٹی بیٹھتی ہے ہمارے لیے تو بیکار چیزیں ہیں اپلیکیشن لکھو کمیٹی کے سامنے آ جانا لکھی کمیٹی نے بلا لیا انٹرویو لیا ان کا لے جاؤ سب خوش تھے جب میں اٹھنے لگا تو ایک پروفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں مسلمان ہوتے ہیں اسے نہیں پتا تھا میں نے کہا جی اسے کتنے ہوتے ہوں گے تو میں نے اس کا کوئی چھ کروڑ اتنے بلیا تو غور سے دیکھنے لگا پھر اسے کا بیٹھ جاؤ پھر اپلیکیشن لے لی اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ جس قوم کے چھ کروڑ آدمی موجود ہوں اور ایک روپیہ بھی دیں سال میں چھ کروڑ سال میں اگر ایک روپیہ دیں تو چھ کروڑ آ سکتے ہیں اس قوم کو اپنے بچوں کے پڑھانے کی کوئی فکر نہیں تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنی چیزیں یہاں پر بکیں اور نیلامی میں پیسہ ادھر جائے جو ایسی غافل قوم ہے اس کی بالکل مدد نہیں کرنی چاہیے چلے جاؤ ویسے مجھے نکال دیا اور پرچی پھاڑ کر پھینک دی ان کا جنہیں اپنی فکر نہیں ہے نا ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی فکر کریں یہ حکیم اجمل تھے چھ مہینے تک تنخواہ نہیں ملی تو انہوں نے ایک آدمی کو بلایا استاد کو انہوں نے کہا یہ لو اور یہ بمبئی جا کے بیچنا دلی میں کوئی آدمی سے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ دلی گئے اور بیس لاکھ میں وہ ہیرا فروخت کیا اور وہ پیسے لا کے یونیورسٹی میں دیا کہ مجمل نے کہا میرا نام نہ لینا ریاکاری نہ ہو جائے اللہ قبول کرے یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے بچے پڑھیں یہ واحد آدمی ایسا تھا جس نے اپنی وفات سے پہلے ایک کونسل بنا لی ڈاکٹرز کو بٹھایا حکیموں کو بٹھایا خود بیٹھے اور انہوں نے کہا پڑھنا شروع کرو بولی سینا نے میڈیسن کے متعلق لکھا کیا ہے طب کے متعلق وہ پڑھتے تھے تبو علی سینا کی جو عبارت ایسی آتی تھی جو میڈیکل کے موجودہ میڈیکل کے خلاف تھی وہ کہتے اسے کاٹ دو یہ اس زمانے کی میڈیسن تھی ہمارے زمانے میں نہیں مثلا بو علی سینا نے لکھا کہ انسان میں جو بلڈ سسٹم ہے خون انسان کا الگ ہے اور دل کے خون کا نظام الگ ہے ان کے زمانے میں اتنی تحقیق تھی اب تحقیقات نے ثابت کیا کہ وہی خون ہے جو عام انسان کے جسم میں ہوتا ہے وہی دل میں جاتا ہے کوئی الگ خون نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو بس ٹھیک ہے اس زمانے کی تحقیق یہ تھی اب یہ نہیں ہے آگے چلو کون سی میڈیسن مسلمانوں کے لیے کارآمد وہ اس کام کو کر رہے تھے اور ان کا انتقال اگر وہ حیات رہتے اور وہ کونسل کام کرتی رہتی اور مسلمانوں کی میڈیسن پر دوبارہ نظر چلی جاتی آپ اندازہ لگاؤ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا ہے دو سو چار ہجری میں اور کتاب الام میں امام شافی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ طب کا علم ہم نے عیسائیوں سے حاصل کیا تھا اور کاش یہ امت طب کے علم کو ضائع نہ کرتی امام شافی رحمۃ اللہ اپنے وقت کو روتے تھے لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے بڑی ترقی کی مگر اب سنسان ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے مثال دی ہمارے یہاں جب طب غالب آیا جو یورپ سے آیا تو اس میں کیلوریز کا سسٹم یہ سارے سسٹم آئے ہمارے پرانے اب تک اب تک عورتیں گھروں میں کہتی ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے یہ چیز گرم ہے یہ کھاؤ گے تو زکام ہو جائے گا یہ کھاؤ گے تو بخار ہو جائے گا یہ ٹھنڈے اور گرم کا تصور طب میں تھا ہے تو ذرا سی ایسی بات گندی سی لیکن بات ہے آپ سے عرض کریں اب گرم چیزیں گرم چیزوں کی خصوصیت یہ ہے وہ جسم میں کئی ایک چیزوں کو جلا دیتی ہیں اور جلا کے ختم کر دیتی ہیں انسانی جسم سے باہر نہیں آنے دیتی پتہ نہیں ڈاکٹرز کیا کہتے ہوں گے وہ کیا کیا چیزیں ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آئی ہے <clears throat> انہوں نے کہا لوگ میری نماز پر اعتراض کرتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفہ بھیجا تھا اور کوفہ کی عمارت حکمرانوں نے بنایا تھا تو کوفہ والوں کو چین نہیں آتا تھا وہ ہر دن شکایتیں ہر دن شکایتیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب شکایتیں پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس بلا لیا لیکن یہ واحد آدمی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن کی سفارش کی کہ میرے بعد خلافت ہی نہیں ملے ان کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھ آدمیوں کو کہا تھا کہ خلافت تم میں رہے گی کسی ایک کے متعلق نہیں کہا کہ اسے خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے متعلق فرمایا کہ اگر عثمان کو خلافت مل گئی تو عثمان اپنے رشتہ داروں پر بہت خرچ کرنے والا ہے ایسے نہ ہو کہ اس کے لیے مشکل پیش آ جائے اور اگر علی کو خلافت مل گئی تو علی رضی اللہ عنہ لوگوں میں ملے ملے جلے رہتے ہیں تو حاکم کے لیے لوگوں سے الگ رہنا تاکہ اس کا روگ برقرار رہے دبدبا یہ چیز علی میں نہیں <clears throat> سب کے متعلق رائے دی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ میرے بعد اگر سعد کو خلافت دے دو تو اس کا اہل ہے لیکن میں نے جو اسے کوفا سے بلا لیا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ نہ اہل تھے اس وجہ سے کہ کوفا والے اس کی عمارت کے اہل نہیں تھے سعد رضی اللہ عنہ اس مقام کے تو ان پر جب اعتراضات ہوئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا انہوں نے کہا امیر المومین میری میری میرے پہ اعتراض کرتے ہیں میں اسلام میں چھٹا تھا اور اللہ کی قسم یہ میری خدمات ہیں یہ ہیں یہ اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا انہوں نے کہا ہم پتے کھاتے تھے اور ہمارے جسم سے گندگی اس طرح نکلتی تھی جس طرح بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں ہوتا ہے وجہ کیا تھی وجہ اگر طب کے نقطۂ اعتبار سے دیکھیں نا تو طبیب کہتے ہیں اطبا پرانے حکیم کہتے تھے کہ تلخ کڑوی چیزیں جو گرم ہوتی ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر بہت سی چیزوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہیں انسان کی طبیعت میں وہ آ, وہ طاقت کو پیدا کرتی ہیں اور نتیجہ اس کے اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب آدمی اپنی ضروری حاجات سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بکری کی مہنگنیاں ہوتی گرم چیزوں میں یہ تاثیر ہوتی اسی لیے ہندو یہ گرم چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کراتے تھے حکما بھی کراتے مسلمان بھی کرانے لگے بعد میں لیکن گرم چیزوں میں یہ تاثیر سات رضی اللہ جو کہا نا وہ اس لیے کہ ایک تو پتیاں مکہ مکرمہ میں کس کی ملتی تھی کیکر کی ملتی تھی کیکر کے درخت وہ بول کے کانٹے وہ پتے کھاتے تھے اوپر سے مکہ مکرمہ کی گرمی اتنی شدید ہوتی تھی تو نتیجہ اس کا وہی نکلتا تھا جو حضرت سعد رضی اللہ نے بیان کیا اس لیے جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں اور گرم ہوتی ہیں اس کا اثر یہ ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت پر کہ بہت سے مادے اندر ہی جل کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں طاقت ہو جاتی ہے انسان کی بحال یہ یہ یہ پیتا تھا کیا نام تھا اس کا روندر ناتھ ٹیگور ٹیگور پہ ایک ایسا وقت آیا جب وہ چوبیس گھنٹے اکیلے رہنے لگا زیادہ باتیں نہیں کرتا بس وہ چنے ہوئے چند شاگرد تھے انہیں بلا لیتا تھا صبح کے وقت تو جب سورج طلوع ہوتا تھا یہ ٹیگور نوبل پرائز سے ملا تھا تو یہ سورج کی کرنوں پہ بیٹھا رہتا تھا یعنی جہاں کرنیں پڑتی تھی سورج کی بالکل اس وقت پہلے بٹھا لیتا تھا سورج اس کے سامنے طلوع ہوتا تھا اور جو دس بارہ پندرہ اس کے شاگرد تھے انہیں بس اس وقت ایک لیکچر دے دیتا تھا کہتا تھا سارا دن اب اس کو سمجھو جو میں نے کہا کل آنا پھر بات کریں گے پڑھاتا وہ اتنا ہی تھا تو ایک جماعت کو اس نے پڑھایا اور ساتھ ایک گلاس رکھا ہوتا تھا اس سے وہ تھوڑے تھوڑا تھوڑا تھوڑا سپس لیتا تھا تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے کے پیتا رہتا تھا تو ان کے شاگردوں نے کہا ٹیگور سے ایک دن جاتے ہوئے کہ جناب والا آپ نے ہمیں اتنا کچھ پڑھایا آپ کی مہربانی اتنا علم آپ سے سیکھا لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جو آپ پیتے ہیں بیٹھ کے مشروب یہ گلاس روز بھرا ہوا آتا ہے کبھی آپ ہمیں بھی آفر کریں ہمیں بھی دعوت دیں کہ تم بھی پیو تو یا کو بھی پتا تھا کہ آئندہ کون سا ان سے ملنا ہے اسے بھی پتا تھا انہوں نے کون سا آنا ہے تو اس نے بلایا اس نے کہا یہ پیو وہ جب گلاس کہا نہیں چمچے سے پیو تو کہتا ہے میں نے چمچا منہ میں رکھا تو شدید کڑواہٹ تھی اس میں تو میں نے کہا یہ کیا تو اس نے کہا میرے لیے روزانہ کریلا اس کا ارک نکالا جاتا ہے اور کریلے کو کوٹتے ہیں پھر اسے چھانتے ہیں کپڑے میں رکھ کے اور یہ ایک گلاس بنتا ہے یہ میں پیتا ہوں اور کریلا نہ ملے تو نیم کی پتیاں نیم سمجھتے ہیں نا کہنے لگا نیم کی پتیاں توڑ کے اس کو رگڑا جاتا ہے اس سے جو جوس نکلتا ہے وہ میں پیتا ہوں روز تم پی سکتے تو یہ گرم چیزوں کی خصوصیت ہے حضرت شاہ صاحب اللہ نے ساری مثالیں دی یہاں زنجبیل کی مثال دے دی ادرک کی قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنت میں جو مشروب انہیں پلایا جائے گا اس میں بھی ادرک کی آمیزش ہوگی تو ادرک کے متعلق لکھا کہ یہ گرم ہے شاہ صاحب رحمت اللہ حضرت حقیقت ان چاروں مثالوں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خصوصیت رکھی ہوتی ہے جو دوسری جگہ نہیں ہوتی گھوڑا ہے اس کی خصوصیات ہیں انسان میں نہیں ہے انسان میں جو خصوصیات ہیں وہ کافور میں نہیں ہے یہ کافور کیا ہوتا ہے ہاتھ پہ سرک کے مل دیتے ہیں نا میت کو لگانے کے لیے کپن میں پھینکنے کے لیے کافور جو ہوا کرتا ہے اس کی وجہ سے کیڑے نہیں آتے اور کافور کا لگانا مستحب بھی ہے یعنی میت پہ خوشبو کا لگانا یہ مستحب ہے تو اس لیے وہ کافور سفید رنگ کی ٹکیا ہوتی ہے یہ ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی تھی ہندوستان سے جو چیزیں عرب میں جاتی تھیں ان میں سے کافور بھی تھا یہ زنجبیل بھی تھی ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان والوں نے ادرک کا ایک گھڑا بھجوایا تھا ادرک کو خشک کر کے سونٹ بن جاتی ہے نا تو اس کا گھڑا بھجوایا تھا تب سعید رضی اللہ عنہ کی روایت مستد احمد میں آتی ہے وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونٹ مجھے نکال کر دی کھانے کے لیے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر چیز کے خصوصیات بیان کر رہے ہیں اب اس سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ